في الأرواح وسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا وسعتك هاتين میرے نہایت واجب الحترام عزیز بزرگوں دوستوں محترم ساتھیوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی آل پاکستان سالانہ ختم نبوت کانفرنس جس کا آغاز ہو چکا ہے میرے محترم دوستو قادیانیت کے گڑھ کے اندر قادیانیت کے گھر کے اندر ہم یہ پروگرام یہ کانفرنس اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم ان قادیانیوں کو جا کر دعوت دیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لو مرزا غلام احمد قادیانی کا دامن چھوڑ دو ہم صرف اور صرف ان قادیانیوں کو یہ دعوت دینے کے لیے آتے ہیں عزیزان محترم اکابرین تشریف لائیں گے عقیدہ ختم نبوت حیات مسیح امام مہدی اور مختلف عنوانات پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو فرمائیں گے میں ادنا سا ختم نبوت کا کارکن صرف اور صرف نام لکھوانے کے لیے حاضر ہوا ہوں میرے محترم دوستوں ایک حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہر آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام چیزوں سے والدین سے بیوی بچوں سے اولاد سے مال سے دنیا کی ہر چیز سے سب سے زیادہ محبت مجھ سے نہ ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو جائے اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا میرے محترم دوستوں ایک قادیانی مسلمان ہوتا ہے اس کا باپ اس کی ماں اس کی بہن اس کے بھائی اس کے عزیز و اقارب تمام کے تمام رشتہ دار وہ قادیانی ہیں اور ایک نوجوان وہ مسلمان ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے آپ کی ختم نبوت کا دامن پکڑتا ہے میرے محترم دوستو ایک طرف تو اس کا پورا قبیلہ اور رشتہ دار ہیں اور ایک طرف وہ اکیلا کھڑا ہے میرے محترم دوستو اس کو اکیلا نہ سمجھیں اس کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ایک علاقے کے اندر ایسا ہوا نوجوان نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوا اس کا والد فوت ہوتا ہے وہ قادیانی ہے قادیانی جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں دور دراز علاقوں سے چل کر کے اس قادیانی کا جنازہ پڑا جا رہا ہے باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہے بیٹا دیکھ رہا ہے جنازے میں شریک نہیں ہوا یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا دعویٰ جو آج ہم کرتے ہیں میرے محترم دوستو یہ نہ سمجھیں کہ ہم تھوڑے سے بیٹھے ہیں مرجھائے ہوئے بیٹھے ہیں میرے محترم دوستو ہم خوش قسمت ہیں اللہ نے ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی اتنا بڑا عظیم کام ہمارے بڑے بڑے اکابرین نے اپنی پوری زندگیاں اس کام کی خاطر وقف کر دی ایک لمحہ ایسا ذہ نہیں کیا پوری کی پوری زندگی اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا تحفظ کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار دی یہی لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کرنے والے ہم آج زبانی تو دعوے کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں میرے محترم دوستو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے ایک طرف پورا زمانہ ہو دوسری طرف میں اکیلا کھڑا ہوں میں حضور کی ختم نبوت کے جھنڈے کو لہرا رہا ہوں تو میرے محترم دوستو ہم پوری دنیا کے ساتھ نہیں ملیں گے اکیلے کھڑے رہیں گے حضور کا دامن پکڑے رہیں گے یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایک خاتون عزت ماں بہن ہمارے دفتری اپنا مرکزی دفتر ختم نبوت ملتان کے اندر حاضر ہوتی ہے شرم و حیا کی پیکر اپنے ایک بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے دوسرے بچے کو انگلی پکڑے ہوئے دونوں بچوں کو ساتھ دیے ہوئے دفتر کے اندر حاضر ہوتی ہے ہمارے موجودہ ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عزیز الرحمن جالندری اور دیگر اکابرین ہمارے علماء کرام موجود تھے قریب آ کر کے کھڑی ہوئی آ کر کہنے لگی میرے بھائی علماء کرام مولوی صاحب میں کوئی بکارن نہیں ہوں میں کوئی مانگنے والی نہیں ہوں پیسہ ٹکا آپ سے مانگنے نہیں آئی میں ایک سوال آپ کے پاس لے کر کے آئی ہوں اور وہ سوال کیا ہے میرے محترم دوستو وہ رو کر کہنے لگی میرے بھائیوں میں سوال کرنے نہیں آئی میں ایک مسئلہ لے کر آئی ہوں اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ میرا خامن فوجی افسر ہے اور اس نے اپنا رینک بڑھانے کی خاطر اپنا عہدہ بڑھانے کی خاطر اس نے حضور کی ختم نبوت کو ٹھکرا دیا ہے اس نے مرزا قادیانی کا دامن پکڑ لیا ہے قادیانیت کا فارم پر کر دیا ہے جب سے میرے کان کے اندر یہ آواز پڑی ہے کہ میرا خامد قادیانی ہو گیا ہے میرے محترم دوستو وہ عزت ماں بہن کہتی ہے اللہ نے ہمیں ہر چیز دی ہر نعمت سے نوازا اللہ نے کوٹھی دی بنگلہ دیا گاڑی دی اللہ نے ہر نعمت دی ہے لیکن میں نے کوٹھی کو چھوڑ دیا بنگلے کو چھوڑ دیا ہر نعمت کو چھوڑ دیا میرے محترم دوستو صرف اور صرف ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کے پاس آئی ہیں میرے محترم دوستو دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان ہے ایک آدمی کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے جب وہ دنیا سے جا رہا ہے اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو وہ خسارے کی زندگی گزار کے جا رہا ہے اگر اس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے جب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو گویا کہ وہ کامیاب زندگی گزار کے جا رہا ہے تو میرے محترم دوستو ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے چودہ سو سال کے بعد ایک بھینگا کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں میرے محترم دوستو انگریز کی سازش کو جانو پہچانو انگریز نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہمارے خلاف کھڑے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جہاد کرتے ہیں ہمیں تہس نہس کر دیتے ہیں کون سی چیز ہے ان کے اندر جو ان کو جہاد کا حکم دیتی ہے پتہ چلا کہ قرآن مجید ہے انگریز نے سینکڑوں سازشیں کی قرآن مجید کے نسخوں کو جلا دیا جائے دریا برد کر دیا جائے قرآن مجید کو بالکل ختم کر دیا جائے لیکن میرے محترم دوستو انسانوں کے سینوں سے بچوں کے سینوں سے نبینوں کے سینوں سے بچیوں کے سینوں سے قرآن مجید کو کیسے نکالا جائے گا بالآخر انگریز ہار گیا آخر اس نے انگریز نے سوچا میرے محترم دوستو انگریز نے سوچا کہ مسلمان نبی کی بات کو ضرور مانتا ہے نبی کی بات کو تسلیم کرتا ہے اپنے باپ کی بات کو ٹھکرا دے گا اپنے استاد کی بات کو ٹھکرا دے گا مفتی کی بات کو ٹھکرا دے گا اپنے بھائی کی بات کو ٹھکرا دے گا لیکن وقت کے نبی کی بات کو مسلمان نہیں ٹھکرائے گا تسلیم کرے گا انگریز نے یہ سوچ کر مرزا غلام احمد قادیانی سے نبوت کا دعویٰ کروایا میرے محترم دوستو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر جو بات آ گئی زمین و آسمان تہس نہس ہو سکتے ہیں ہر چیز تباہ و برباد ہو سکتی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا تو میرے محترم دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کے اندر امام سے پہلے رکوع یا سجدے کے اندر چلا جائے اللہ اس کی شکل تبدیل فرما کر دیتے ہیں تو میرے محترم دوستو ایک بہت بڑے شیخ الحدیث بخاری شریف کا درس دینے والے ان کے دل کے اندر تھوڑا سا وسوسہ پیدا ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ نماز کے اندر امام سے پہلے رکو اور سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں تو میرے محترم دوستو اس شیخ الحدیث کے دل و دماغ کے اندر حدیث کے متعلق تھوڑا سا شک پیدا ہوا صبح اس کی شکل بدلی ہوئی تھی درسگاہ میں آتے ہیں سبق پڑھاتے ہیں لیکن پردے میں بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں طلبہ نے اسرار کیا سامنے کیوں نہیں بیٹھتے تو استادوں نے بار بار پوچھنے پر بتایا کہ میری شکل تبدیل ہو چکی ہے میرے محترم دوستو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما دیں وہ حق اور سچ ہے دو سو دس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا ابھی بھی کوئی شک ہوگا ہمیں تو میرے محترم دوستو ہم سب مسلمانوں کا چودہ سو سال سے متفق کا یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی آپ کے بعد جو دعوے نبوت کرے گا وہ جھوٹا دجال کذاب ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا میرے محترم دوستو آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں ہم جس مقصد کے لیے یہاں آتے ہیں ہم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں بھائی ہم اپنے آپ کو اپنی اولاد آل اولاد کو اپنے مال کو اپنی ہر چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ناموز پر قربان کر کر دیتے ہیں میرے محترم دوستوں چند سال پہلے قادیانیوں کا موجودہ خلیفہ مرزا مسرور اس نے لندن میں بیٹھ کر کے اپنے بیان میں اپنے قادیانی عوام کے اندر یہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پانچ ہزار بچہ چاہیے میرے محترم دوستو قادیانیوں نے انہیں پانچ ہزار بچہ دیا اور وہ وہ پانچ ہزار بچہ قادیانیت کی تبلیغ کرتا ہے قادیانی اس کی پڑھائی کا اس کے کھانے کا اس کے رہنے کا اس کے لباس کا اس کی ہر چیز کا خرچہ برداشت کرتے ہیں اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ قادیانیت کی تبلیغ کرتا ہے میرے محترم دوستو قادیانی اپنے آپ کو جھوٹے نبی مرزا قادیانی کے لیے پیش کر سکتے ہیں تو کیا ہم سچے نبی کے سچے عاشق اپنے آپ کو حضور کے لیے پیش نہیں کر سکتے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے آواز اٹھی تو ہم اکیلے نہیں اپنے آپ کو اپنی اولاد کو اپنے اہل و عیال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے قربان کر دیں گے کر دیں گے نا بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے واپ